بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم بسر علی صدری ویسر علی عمری وحل الق و تمل قولی دس اگست دو ہزار چودہ آج کے ٹاک کا منوان ہے اصلاح امت میں بہت دن سے ایک حدیث کو لے کر سوچتا تھا کیونکہ کتابوں میں اس کی کوجاعت موجود نہیں ہے وہ حدیث ہے لطت تیبنا سونا من کان قبل کو شبرم بے شبرن و درائن بے درائن حتیٰ ولا دخلو جو رضب لا دخل تم وہ اس حدیث کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ تم یعنی امت مسلمہ ضرور ہی فالو کرو گے پچھلی امتوں کی قدم بقدم یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہیں تو تو وہاں بھی گھس جاؤ گے تو یہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ پیغبر آخر زماں کو مت پچھلی امتوں کی پیروی کرنے لگتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیغبر آخر زماں کی امت کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آخری امت ہیں ہم فائنل امت ہیں اور پچھلے لوگ تو منسوخ ہو چکے ہیں منسوخ کی پیروی ان سارے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ پچھلی امت اب منسوخ ہو چکی تو کیسے ایسا ہوتا ہے یہ ایک سوال تھا میرے ذہن میں کیسا کیسا ہوتا ہے تو اس کا جواب میرے میں آیا ایسا ہوتا ہے ماس کنورژن کی وجہ سے ماس کنورژن دیکھیے ماس کنورژن کا واقعہ بیسیکلی دو امتوں میں ہوا یعنی کرسچن میں اور مسلمان میں کرسچن میں آپ جانتے ہیں کہ چوتھی صدی عیسوی میں یورپ کا جو بادشاہ تھا کانسٹین فسٹ تو وہ اس نے کرسچینٹی قبول کر لیا تو پورے یورپ میں کرسچینٹی پھیل گئی that was first case of mass conversion اس کے بعد اسلام میں ہوا کہ جب روم اور ایران کے صدرتیں فتح ہوئی تو میں ماس کنورژن ہوا یہ ہے ماس کنورژن کا فنامنا اس طرح سے کہ جو لوگ فوج در فوج اپنا مذہب بدل کر نئے مذہب میں آتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے جسے مسلمانوں میں کیا ہوا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا لیکن جو مانسی چلا رہا تھا صدیوں سے وہ تو اسے بدلتا نہیں اس کے لیے ضرورت ہے ٹریننگ کی تربیت کی تعلیم کی تو پہلے زمانے میں اس کا کوئی انتظام نہیں تھا اب آپ جانتے ہیں جب سے پرنٹنگ پریس آیا ہے تب سے ایجوکیشن پھیل گئی ہے پرنٹنگ پریس کا بہت بڑا دخل ہے ایجوکیشن کو پھیلانے میں اس سے پہلے ایجوکیشن بہت ہی لپٹے دائرے میں ہوا کرتی تھی تو کہاں کیسے ان کا ذہن کیسے بدلتا تو یہ لوگ جو ہیں جو پچھلے بائنسٹ کو لے کر کے اسلام میں داخل ہوئے وہ اسی بائنسٹ کے مطابق انہوں نے اسلام کو ڈھال دیا ہوا یہ کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ماس کا وجن ہوا تو پھر بہت سے لوگوں نے عربی زبان پڑھی عربی پڑھ پڑھ کر کے وہ عالم بن گئے وہ امام بن گئے وہ مشتحد بن گئے یہ سارے لوگ جو تھے آپ غور کیجیے مجھے یہاں سے کلو ملا کلو کہ وہ سارے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں امام مشتحد اور شاخ الاسلام اور بڑے بڑے القاب دے رکھے ہم نے وہ ان میں وہ کون تھے وہ عرب نہیں تھے وہ وہ سب یہی تھے عجبی لوگ تھے جو رومی سلطنت اور سلطنت کے فتح کے بعد ماسکر وزن جو ہوا اسی میں سے نکلے لوگ تو عرب لوگ جو تھے وہ رسول اللہ سے براہ راست ڈائریکٹلی انہوں نے تربیت پائی تھی ان کا ذہن دوسرا تھا لیکن یہ بات کو جو اسلام میں داخل ہوئے وہ تو سب عجبی لوگ تھے وہ اپنے اس مائنڈ سیٹ کے بنا پر جو مائنڈ سیٹ بنا بنایا تھا ان کے اندر اسے میں اسلام کو ڈھال دیا ہوں اب میں آپ کو دوسری بات عرض کرتا ہوں پچھلے ہزار سال میں جو عربی کتابیں لکھی گئی ہیں اسلام کے بارے میں پہلے تو وہ مسکرٹ ہوا کرتا تھا مخطوطہ اب وہ چھپ چھپ کر اور لائبریری موجود ہے بلکہ وہ اب جو اسمارٹ فون آیا ہے تو آپ کی جیب میں موجود ہے وہ ہر کتاب آپ کی جیب میں موجود ہے آپ پڑھ لیجیے ان ساری کتابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ امرن اسلام کے دو پہلوؤں کو بتاتی ہے فضائل اور وسائل بس زیادہ تر فضائل اور وسائل تو مسائل کیا ہے یعنی فارم کی تفصیل مسائل سارے فارم کے بارے میں ہوتے ہیں مسائل کبھی بھی اسپرٹ کے بارے میں نہیں ہوتے فارم کے بارے میں اور فضائل جو ہیں تو کچھ لوگوں کو مان لے گا کہ یہ بڑے تھے تو ان کے فضائل بیان کرنا اس میں تاغبر بھی شامل ہے تو فضائل اور مسائل مسائل کیا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثلا ایک بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مسلمان جو نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی میجارٹی ایسی ہے جن کی نمازیں درست نہیں ہوتی یعنی میجارٹی جو نمازیوں کی ہے ان کی نمازیں درست نہیں ہوتی وہ کیسے انہوں نے کہا کہ جو مسائل فق ہیں اس کے مطابق نماز نہیں پڑھتے وہ مثلاً انہوں نے اس کو بتایا اس طریقے سے مثلاً آدمی کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے وہ نماز میں داخل ہوتا ہے بتایا کہ اللہ اکبر کریں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ کیسے ہونا چاہیے انگلیاں بالکل آسمان کی طرف انٹھا کان کی طرف بالکل کان کی سید میں اونٹا ہو آسمان کی سید میں انگلیاں ہو تو آپ دیکھ کتنے لوگ اہتمام کرتے ہیں پھر نیت باندھنا ہے تو ان کا نیت اتنا باندھنا چاہیے کہ دو انگلی ایسے ہو تین انگلی ایسے ہو اور یہ ایسے ہو تو <laughs> اتنا زبردست کون کرتا ہے پھر کہ جب روکو بھی جاتے ہیں تو پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے کمر سے سر تک بالکل سیدھا یہ کون کرتا ہے ایسے جب کھڑے ہوتے ہیں آپ رکو کے بعد تو انہوں نے بتایا کہ وہ بالکل سجدے پر نظر ہونی چاہیے سجدہ جہاں آپ سجدہ کریں گے تو اسی پر نظر ہونی چاہیے اس طرح کی بہت ساری باتیں تو میں نے کہا کہ آپ نماز کو آپ لوگ سرکس سمجھتے ہیں نماز کو سرکس بنا دیا انہوں نے تو یہ ہے مسائل والا دین تو مسائل والا دین کیا ہے حقت میں ریڈیوسڈ فارم آف اسلام ہے مسائل والا دین جو ہے وہ ریڈیوسڈ فارم آف اسلام ہے اب جو دوسرا اعلیٰ دین ہے جو ہائر ورژن آف دین ہے وہ فضال کے خانے میں چلا گیا یعنی انبیاء ہیں صحابہ ہیں ان کے خانے میں چلا گیا تو جو ہائر فارم آف اسلام ہے وہ ہمارے آپ کے حصے میں نہیں آتا وہ تو ان کے حصے میں چلا گیا ہمارے آپ کے حصے میں آتا ہے وہی فارم اور اسلام جو ریڈیوسڈ ورژن آف اسلام ہے یہ کس نے کیا یہ اسلام کا ایڈیشن جو ہے کس نے تیار کیا ایک کنورٹر مسلمانوں میں کیونکہ جس مذہب سے نکل کے آئے تھے وہ یہی سے مذہب تھا جس مذہب سے نکل کے آئے تھے وہاں یہی کانسیپٹ تھا مذہب کا وہی انہوں نے اسلام میں انڈکٹ کر دیا اب میں آپ کو ایک بہت ہی جو میں بہت ہی سیڈ آسپیکٹ ہے اس مسئلے کا وہ یہ ہے کہ جتنے اسلام کے بڑے بڑے جو بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ سب فضال کے خانے سب فضال کے خانے وہ سب فضال کے کھانے مثال کے طور پر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ ورث کو رب کا خارن ہوا آپ کا کہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک رسک ملتا تھا جو بہت ہی اعلیٰ ہوتا تھا وہ یہ رسک براد فوڈ نہیں ہے یہ ہے اسپریچل رسک اس کو ڈال دیا انہیں رسول کے کھانے میں ہمارے آپ کے حصے وہ کچھ نہیں ہمارے آپ کے حصے وہی ہے فار برائے اسلام ریڈیوس یعنی فار رسک رسک یعنی رب جو ہے جو ہائر فارم آف اسلام ہے وہ پیغمبر خانے میں چلا گیا ہمارے آپ کے حصے میں نہیں آئے وہ آپ حدیث کتابوں میں باتیں پڑھیے تو فضال نبوت کے طور پر ذکر رہے گا اس کا تو میں جو اس پر ریسرچ کی تو میں سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ جو تھے ان کے بارے میں یہ آیت صحیح کیس بتاتی ہے رسول اللہ کیا چیز ہوتے تھے تو یہ آیت ہے کہ مانا بشر و مشرکم یوہا ما الحم الہ اللہ یعنی پیغمبر نے کہا کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں جو اسپیشلٹی ہے وہ صرف یہ ہے کہ میرے پر وہی آتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر پر فرشتے کے ذریعے جو آتی تھی ہمارا حصہ اس میں نہیں کچھ ہے ہمارے پاس فرشتہ نہیں آئے گا وہی نہیں آئے گی تو پیغمبر کی جو اسپیشلٹی ہے وہ وہی کی اسپیشلٹی ہے وہی کے معاملے میں ہم اور پیغمبر کامن نہیں باقی سب جو ہے وہ اسوا ہے سب کچھ اسوا ہے رزق رب بھی اسوا ہے یعنی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس ایمان کو پائیں جس میں ہمیں رسک رب اصول ہونے لگے رسک رب کیا ہے رسک رب کوئی مسٹیریس چیز نہیں اس پیسفل ایکسپیرئنس اللہ کا انسپریشن مختلف چیزوں کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر کے اسے معرفت کی غذا حاصل کرنا انٹلیکچل ڈیولپمنٹ اسی کا نام رسک رب ہے تو جب آپ تدبر کرتے ہیں جب آپ توسم اسرائیل پیدا کرتے ہیں جب آپ گہرا مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا اور تخلیق کا تو آپ کو رزق رب ملنے لگتا ہے رزق رب جو ہے پیغبر کے انفرادی خصوصیت نہیں ہے وہ پیغبر کا اسوا ہے وہ بھی ایک نمونہ ہے پیغبر کا کہ آپ اگر اس طرح سے جیئیں جیسے پیغبر جیتا تھا تو آپ کو بھی رسکر ملنے لگے گا تو ساری کتابیں سے یہ سب سمجھ آتا ہے یہ سب تو فضائل نبوت ہے ہمارے سے میں نہیں ہے وہ تو یہ میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی چیز ہے اس میں ہم اور پیغبر کامن نہیں ہے وہی باقی جو پیغبر وہ سب سب کا سب اسوا اسوا ہے تب مطلب قابل اتباع ہمارے لیے جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ جب تھے غار شہر میں حجرت کے بعد تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا تھا جب ایک خاص لمحہ پیدا ہوا تھا وہاں پر ڈر کا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یا ابا بکر معذر کا بسنین اللہ صالح وار اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا ساتھ تیسرا اللہ یہ فضا نبوت نہیں ہے یہ اسوا ہے ہم آپ پر بھی ایسے علامات گزرے تو ہمارا ایمان اتنا قوی ہونا چاہیے ہماری معرفت اتنی بلند ہونی چاہیے ہمارا انٹلیکچل ڈیولپمنٹ اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی یہی ہمارے تو بھی سوچ آئے ہمیں بھی جب یہ سوچ آئے گی ہم پر اللہ تعالیٰ کے انسپیکشن آئے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت نادر ہوگی یہ رسو ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ بس ایک شخص تھا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا باقی سارے انسان جو ہیں اسے یعنی ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں تو ساری کتابیں جو لکھی گئیں وہ اسی پیٹرن میں لکھی گئی کہ کچھ فضائل خانے میں ڈال دیا اور کچھ مسائل کے خانے میں اور مسائل کیا ہے reduced reduced form of of Islam Islam version تو اعلیٰ جو دین ہے فضائل والا خانے میں چلا گیا وہ ایسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہر تو کی ہر عمر کے بارے میں ایک حدیث ہے اس اللہ صلی اللہ سے فرمایا کہ عمر یہ روایت بخاری میں اور دوسری کتاب میں آئی ہے کہ عمر جس راستے سے چلتے ہیں تو شیطان اپنا راستہ بدل بدل دیتا ہے ادھر شیطان آ رہا ہے ادھر عمر جا رہے ہیں تو شیطان راستہ بدل دے گا تو سوچتے ہیں کہ فضیلت عمر تمام کتابوں میں تمام شرحوں میں تمام جو کمنٹریز ہیں سب میں بتایا ہے کہ فضیلت عمر فضیلت عمر میں کہتا ہوں کہ ہرگز نہیں یہ فضیلت انسان ہے یہ فضیلت انسان ہے کوئی بھی انسان اگر اپنے اندر اعلیٰ ایمان پیدا کرے اعلیٰ معرفت پیدا کرے وہ تدبر کرے توسب کرے قرآن میں اور سنت میں اپنا آپ کو غرق کرے تو وہ بھی ایسی بچ جائے گا اور دیکھیے یہ تمثیل کی زبان میں ہے یعنی اس سے بالک لینگویج ہے ایسا نہیں کہ ادھر سے وہ جا رہے ہیں ادھر سے وہ آ رہے ہیں تو رسا بدل دیا نہیں اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ ایک قرآن کی ایک آیت پر غور کیجیے قرآن کی آیت ہے ایزا مس ہوں تو آپ ہوں میں شانکروں مبثروں اس کا راز ہے تذکر اس آیت کے مطابق تذکر کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریمبر یاد کرنا کہ جب شیطان ان کو مست کرتا ہے ٹچ کرتا ہے جب شیطان کو ٹچ کرتا ہے تو اچانک وہ باخبر ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے اندر اللہ کی یاد آتی ہے اور پھر وہ اس سے بچ جاتے ہیں شیطان کے اس سے یہی مطلب ہے اس کا تو ہر طبر جو تھے وہ ان کا ایمان ان کا ان کی معرفت یہ سب اتنا بڑھا ہوا تھا اتنا بڑھا ہوا تھا کہ شیطان جب کوئی بس حسر ڈالتا تھا شیطان کوئی ان کو کوئی کہیں ٹچ کرتا ٹچ کرنے کے معنی بس ہزا ڈالنا تو فوراً وہ اس کو پہچان لیتے تھے اور ایسے کر کے اس کو ڈیفیوز کر دیتے یہ مطلب ہے اس کا تو کوئی بھی شخص اگر اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے تو وہ وہ بھی ایسے ہی کر پائے گا جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے حضور کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے جب وہ خلیفہ تھے مدینہ میں خلیفہ تھے وہ رسول اللہ کے بعد تو ایک دن جب آپ خلاف خلیفہ کے حیثیت سے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اور بھی لوگ تھے وہاں پر تو ایک شخص آیا اس کا نام تھا اوینا تو آ کر کے سیدھے کیا کہتا ہے وہ کہ اے اوبر تم نہ ہم کو کچھ دیتے ہو اور نہ انصاف کرتے ہو یعنی سیدھے سیدھے خلیفہ کو کہتا ہے وہ کہ اے اوبر تم کو نہ کچھ دیتے ہو اور نہ ہمارے ساتھ جسٹس کرتے ہو تو روایت میں ہے کہ حضرت عمر غصہ ہو گئے ان کو غضبناک ہو گئے اور اٹھے چھپٹے اس کی طرف اس میں ہمہ کا لفظ ہے کا مطلب اس کی طرف قصد کیا اس کی طرف لپ کے مطلب اس کو سزا دیں کچھ بھی کریں تو وہاں پر ایک صحابی تھے انہوں نے قرآن کی ایک حیات یاد دلا دیا تمہر کو ان صحابی کا نام تھا ہر ابن قیس تو حر ابن قیس نے کہا کہ اے عمر خدا نے کہا آیت ہے وہ عارض دلجاہ جاہل کے معنی ہوتے ہیں نادان نادان سے اعراض کرو اوائڈ کرو مطلب نادان کچھ نادانی کی بات کر دے گا تو اس کو سزا مت دو اس کو اوائڈ کرو تو جیسے انہوں نے آیت پڑھی عمر فل فور کھڑے ہوئے یعنی جھپٹ کر جا رہے تھے اس کی طرف کھڑے ہو گئے حدیث بتایا گیا کان وقفر کتاب اللہ کہ قرآن کی آیت پڑھ دیا تو بالکل اٹھا جاتے تھے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا یہ بھی کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ غصے میں تھے تو انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس کا کیس جو ہے سرکسی کا کیس ہے پنشبل اس کو سزا دینے کی ضرورت ہے لیکن جب آج دی گئی تو ان کو نے ریمائنڈ کیا کہ ہو سکتا ہے کسی کیس نہ ہو نادانی کیس ہو نادان آدمی اٹھے بات کر دیتا ہے تو پہلے وہ سمجھ رہے تھے ان کو کہ مجرم ہے سرکش ہے قابل سزا ہے پرنسپل ہے اب آیت نے جب ریمائنڈ کیا تو انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ میری غلطی ہے اس کا کیس نادان آدمی کا کیس ہے یعنی اسٹیپڈ آدمی کا کیس ہے تو وہ جا کر اپنی جگہ بیٹھ گئے یہ مطلب ہے کہ شیطان رستہ بدل دیتا ہے کہ اپنے بڑھے ہوئے ایمان اپنے بڑھے ہوئی معرفت اپنے بڑے ہوئے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اس قابل تھے کہ وہ انسس کر انسس کر کے اس کو ڈیفیوز کر دے جیسے بم ہوتا ہے کہ بم پڑا ہوا ہوتا ہم آپ اس کو ڈیفیوز نہیں کر سکتے لیکن جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں تو اس میں جو بات کہی گئی وہ فضیلت عمر نہیں ہے وہ فضیلت معرفت ہے اس روایت سے جو بات نکلتی ہے وہ فضیر تو نہیں بلکہ فضیر تو معرفت نکلتی ہے یعنی اپنے اپنے سوچ کو اپنے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کو اپنی معرفت کو اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ کہ تم چیزوں کو کر سکو کو ڈیفوز کر سکو تو شیطان تمہاری انفیکٹو ہو جائے گا ہے تو یہ نہ کوئی مسٹریس بات ہے نہ فضیلت عمر کی بات ہے یہ بات ہے معرفت کی فضیلت کی ایسے دیکھیے ایک اور میں واقعہ بتاتا ہوں صحابی کا ایک صحابی تھے ان کا نام تھا ابو ذر دوسرے صحابی تھے ان کا نام تھا بلال تو بلال جو تھے وہ یعنی یعنی سیاہ تھے بلیک تھے ابو ادھر تھے وہ سفید فارم تھے یعنی وائٹ تھے تو ایک مرتبہ دونوں میں کچھ کسی بات پر کچھ تکرار ہو گئی تو ابو ذر کی زبان سے نکلا جب نس ابن سودا اے بلیک ماں کے بیٹے ابن سودا کا مطلب ہے اے بلیک ماں کے بیٹے تو رسول اللہ کو جو یہ معلوم ہوا آپ نے فرمایا در سے انتم رو فی کا جاہلی ہے اے ابو ذر تمہارے سے ابھی تک جہلیت باقی ہے تو فوراً ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی غلطی یہ کی کہ انسان کو بلیک اینڈ وائٹ میں نے انسان سب انسان ہوتے ہیں یہ تقسیم کی سفید فارم اور سیاہ فارم میں فرق ہے بلیک میں اور وائٹ میں فرق ہے یہ یہ میری غلط سوچ تھی وہ سب کلر اللہ کی دیے ہوئے ہیں کلر آدمی خود نے بنایا ہے جو کسی کا وہ جو کلر ہے وہ تو اللہ کی کریشن ہے تو اس میں ہمیں کہنے حق نہیں ہے کیا ہمیں یہ حق نہیں سمجھیں کہ یہ افضل ہے وہ غیر افضل ہے یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے سب انسان ہے سب انسان تو جب رسول اللہ نے یاد دلایا اس طرح ان کے ذہن نے سوچا اس طرح ذہن نے سوچا اور پھر ان کا پورا معنی بدل گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لیٹ گئے وہ لیٹ گئے اور بلال سے کہا تو اپنا پاؤں میرے فیس پر رکھو اپنا پاؤں یہاں رکھو تب میری غلطی کی تلافی ہوگی یہ تھا اس طرح سے انہوں نے اس کو ڈیفیوز کیا تو شیطان ان کے لیے انفیکٹو ہو گیا یعنی پہلے شیطان نے ان کو یہ ساتھ دلایا کہ تم وائٹ ریس سے ہو وہ بلیک ریس سے ہے وہ سیاہ فارم ہے تم سورت فارم ہو یہ شیطان ڈالا تھا لیکن جب ان کو رسول یاد دلایا تو یہ بات رسول اللہ کی نہیں کوئی بھی انسان یاد دلائے تو آپ کو فون رکنا چاہیے یہ مطلب ہے کہ پیغبر ہو وہ بھی یاد دلائے تب تو آپ اس کا اثر لیں ورنہ اثر نہ لیں کوئی بھی انسان آپ کو یاد دلا دے تو آپ کو فون چکر ہونا چاہیے تو انہوں نے اس دہانی کو فوراً پکڑا اور پھر سوچنے لگے وہ یہ سیاہ فارم اور سفید فارم کیا ہے یہ تو اللہ کی دین ہے جیسے رسول اللہ نے اعلان کیا تھا حجت الوداع میں لفظ لعربین عجبین ولا لاسودا الحمر یعنی وائٹ کو بلیک پر کوئی فضیلت نہیں تو دیکھیے اس حدیث میں جو بات ہے کہ عمر کے راستے میں اگر شیطان آتا شیطان ہٹ جاتا ہے یعنی دوسرا رستہ اختیار کر لیتا ہے یہ ایک سمبولک لینگویج ہے اور ان کے انٹلیکچل اویکننگ کی بات سے بتائی گئی ان کی اعلیٰ معرفت کی بات بتائی گئی اس تیس سے وہ اس وقت ہے ہمارے آپ کے لیے بھی یہ فضیلت نہیں ہے تمام کتابوں میں یہی لکھا ہوا کہ یہ فضیلت عمر فضیلت عمر ہرگز نہیں ہم آپ کو آپ کو بھی اسی طریقے سے اپنے کو اپنا ایسے ذہنی ارتقا کرنا چاہیے یہ معرفت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اسی طرح سے کر سکیں اسی طرح ہم جسوس کر سکیں تو یہ جو بات کے زمانے میں جو زوال آتا ہے اس کے یہ کہ یہ جو کنورٹ ہوئے ہیں کنورٹ لوگ جو دن کی تدوین کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اور جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان کو فضیلت خانے تو ہمیں ہمارے ذہن آتا ہی نہیں کہ ہم ان کا ان کو فالو کریں دوسرا جو فار والا طبقہ جو ریڈیوسڈ ورژن ہوتا ہے اسلام کا وہ ہمارے لیے رہتا ہے یہ نتیجہ یہ سبب ہے زوال کا امت کے سامنے جب یہ ہو نشانہ کہ ہمیں ان بڑے بڑے مقامات تک پہنچنا ہے ہمیں وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو انبیاء ہیں یا صحابہ ہیں انہیں ہم فالو کرنا ہے ان کے کیس فضائل کا ان کا کیس افضلیت کا کیس نہیں ہے بلکہ فالو کرنے کا کیس ہے تو پھر وہ بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے بڑھتے رہتے لیکن جب یہ آتا ہے کہ وہ تو وہ تو فضلت کچھ خاص لوگوں کے لیے ہمارے لیے تو یہ تو اپنے حصے پہ رہتا صرف ریڈیوسڈ فارم اسلام کا ماس جو ماسز ہیں ان کے حصے میں رہ جاتا ہے ریڈیوسڈ فارم اسلام تو اس, اس اسی رتیہ ہوتا ہے زوال اسی رتیہ ہوتا ہے زوال ایک بار تو میں ایک تو ایک صاحب ملنے آئے ہم سے وہ بہت ہی کنزرویٹو ٹپ قسم کے آدمی تھے وہ تو کھانے کا وقت تھا تو ان کے لیے کھانا منگایا گیا تو ہمارے میرے کمرے میں چٹائی بچھی ہوئی تھی یہ بات اس وقت کیا جب کہ میں جو میں دلی میں رہتا تھا تو کھانا چٹائی پر رکھ دیا گیا نہیں میں غلط کہا نہیں میز پہ رکھا ہوا تھا ایک میز تھا کھانا میز پہ رکھ دیا گیا یعنی کھانا لا کر کے میز پہ رکھ دیا گیا تو اسے کہا گیا کہ نوش فرمائیے تو بیٹھتے نہیں تھے بیٹھتے نہیں تھے بیٹھتے نہیں تھے تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے آپ کھانا کھائیے تو انہوں نے کہا کہ میز پہ کھانا تو سنت کے خلاف ہے تو غرض ہے کہ وہ اس پر ایڈمنٹ تھے اتنا زیادہ کہ پھر چڑھائی منگا گئی چڑھائی پہ بیٹھے تو انہوں نے کھانا کھایا یہ ہے اسلام کا یعنی کھانے کو دیکھ کر سوچنا چاہیے آدمی کو اللہ کی نعمت کیسا عجیب خدا ہے کتنی عظمت والا ہے کہ مٹی کے اندر سے غلہ نکلا اس کے اندر سے گیہوں اور چاول بنا زمین مٹی تو ہے اسی مٹی کے اندر سے آپ غلہ نکلتا ہے یعنی گیہوں نکلا چاول نکلا سبزی نکلی ہر چیز تو آدمی کو کھانا دیکھ کر یہ سب آنا چاہیے ان کو کیا آ رہا ہے کیا میز پر کھائیں تھوڑا تو خراب ہوگا اسے ہم چڑھائی پہ کھانا چاہیے ہم کو یعنی فارم اسپرٹ کا ان کے مان سے نکل گیا بس فارم ہی فارم ہے اسی کا نام ہے زوال جب آپ کو پانی دیکھ کر کے کھانا دیکھ کر کے اللہ کا زبردست قدرت آپ کے سامنے آ جائے اللہ کا عظمت سامنے آ جائے تو آپ کے اندر اسٹرٹ جاگے گی اللہ سے محبت پیدا ہوگی اللہ سے خوف پیدا ہوگا آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا تو جب یہ سوچ آپ کی ہو تب امت زندہ رہے گی لیکن جب یہ سب آ جائے سوچ کہ مجھے میز پر نہیں کھانا مجھے چٹائی پہ کھانا ہے ایک عرب نے ایک واقعہ لکھا اپنا پہلے اب تو عربوں میں غالب میں ایسا نہیں ہے تو ایک کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے کئی ارب شوق تھے وہاں پر تو یہ چمچے سے کھانے لگے دوسرے شیوخ سارے شیوخ ان کو لگے بہت ہی اسٹرینجر جیسے لگے کچھ عجیب کام بھی کر رہے ہیں چمچے سے کھا رہے ہیں تو دیکھتے دیکھتے ایک شخص شیخ ایک شیخ نے کہا کہ یا شیخ کل کما تاکر الناس یا شیخ کل کما تاکر الناس جو جی جیسے لوگ کھا رہے ہیں ویسے آپ بھی کھائیے مطلب یہ شروع سے کھا رہے ہیں ہاتھ سے آپ بھی سے کھائے چپچے سے کھاتے ہیں آپ اب آپ دیکھیے جب میز پر وہاں پر اربوں کے دستخوان پر آپ جانتے بہت کھانے کا سامان ہوتا ہے اس کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی نعمت یاد آنا چاہیے اللہ کی قدرت یاد آنا چاہیے اللہ کی عظمت یاد آنا چاہیے کیسے اللہ نے یہ سب چیزیں پیدا کر دی میں یاد کیا آ رہا ہے کہ چمچہ نہیں کھانا ہاتھ سے کھانا ہے یہ اس کو کہتا ہوں کہ ریڈیوسڈ فارم جو اسلام کا ہے وہ رہ گیا ہمارے حصے میں اور جو ہائر فارم ہے وہ ان کے حصے میں ڈال دیا گیا جن کو افزا درجہ حاصل یہی وہ چیز ہے جو امتوں میں زوال لاتی ہے جو جڑ وہاں ہے کہ ماس کا وزن ہوا لوگ اسلام میں کلمہ کے داخل ہو گئے اور اس کے بعد ان کی تربیت تعلیم ہوئی نہیں تو وہ مائنڈ سیٹ ان کا باقی رہا اس مائنڈ سیٹ کو لے کر کے انہوں نے وہی چلا دیا اسلام کے اندر یہ لمبے پروسیس کے تحت یہ سب ہوتا ہے مدتوں یہ سب چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسلام کا وہی ورژن جو ہے اصلی ورژن بن جاتا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ریڈیوس ورژن آج کل آپ دیکھیے دھوپ ہے مسجدوں میں مدرسوں میں دھوم ہے لیکن وہی دھوپ کے فارم کی دھوم ابھی میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی وہ یو پی کے کئی علاقوں میں گئے تھے وہاں پر بڑے مدرسے قائم ہو گئے ادھر ادھر کچھ دنوں کے اندر بہت مدرسے مسجدیں بنی ہیں تو ان کا دورہ کیا تھا انہوں نے تو بتانے لگے وہ کہ فلان گیا وہاں اتنا بڑا مدرسہ وہاں اتنا بڑا مدرسہ وہاں اتنا بڑا مدرسہ تو مدرسوں کی جو دھوم ہے وہ بتانے لگے وہ تو سنتے سنتے میں نے ان سے آخر میں کہا کہ کیا آپ کسی مدرسے میں آپ نے اللہ کی محبت آخرت کا خوف یہ بھی سنا ہوا کہ بلڈنگوں کے چرچے بلڈنگوں کے مشاہدے یہی سب دیکھا آپ نے تو چپ ہو گئے یعنی خوب دھوم سے بتا رہے تھے وہ کہ اتنی بلڈنگ ہیں اتنا بڑا اس کا رقبہ ہے اور اتنے کمرے ہیں اتنے یہ سب خوب تفصیل سے بتا رہے تھے وہ تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی یہ سب جو آپ بتا رہے ہیں یہ بتائی کہ وہاں پر اللہ کی محبت آخرت کا خوف اور جنت جہنم کا چرچا یہ بھی سنا آپ نے تو چپ ہو گئے جب میں نے اشار کیا تب بتاتے ہیں کہ وہ تو نہیں تھا تو یہ جو پروسیس چلتا ہے ماسکن کے ذریعے سے اسی سے اسلام کا ایک ریڈیوس فارم تیار ہوتا ہے ریڈیوس ورژن اور وہی دھیرے دھیرے جب امت اس پر قائم ہو جاتی ہے تو اسی کا نام ہوتا ہے زوال اس لیے امام مالک نے بہت گہری بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ لن یسر آخر و حاضر حاد الماں بے اول ہوا اس وقت بعد کے لوگوں کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے زمانے کے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ جب ماسک کا وزن ہوگا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر زوال آئے گا اس کے اندر ایک ریڈیوس ورژن ساگ بن جائے گا اور لوگ اس پر قائم ہو جائیں گے تو اب ان کا ایجا ان کا ریوائول کی شکل یہ ہو کہ انہیں لوٹایا جائے لوٹایا جائے یعنی رسول اور صاحب رسول کے زمانے میں جو پیٹرن تھا وہاں لوٹایا جائے ان کو یعنی اس یہاں کے فارم کی دھوپ نہیں تھی بلکہ اسپرٹ کی دھوپ تھی زوال کی دھوم نہیں تھی حقیقت کی دھوم تھی اسے وہاں لوٹایا جائے تو اس پر آپ غور کریں تو آپ سمجھ پائیں گے کہ امت کا عروج کا زمانہ کون سا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور زوال کا زمانہ کون سا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت کو دوبارہ زوال سے عروج لے جائیں تو اس کا طریقہ کیا ہے تو موجودہ حالت جو ہے یہی اس وقت جو ہم جس جس حال میں ہیں وہ یہی حالت ہے امت جو ہے وہی ریڈیوسڈ فار جو اسلام کو میں عرض کرتا ہوں ریڈیوس ورژن آف اسلام اس پر آ گئی ہے یعنی فارم پر اب میں اسپرٹ والے اسلام پہ لے جانا ہے جو رسول اللہ کا اور صحابہ کے زبان میں تھا اور اس آپشن سے باہر لانا اس آپشن سے اس آپشن سے باہر لانا کہ ہمارے تو مسائل والا اسلام ہے ان کے لیے فضال والا اسلام تھا اس سے باہر لانا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کی بھی صحیح نچ پر اصلاح کے لیے کوشش کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاٹ او آر جی مولانا یہ سوال آیا ہے چینئی سے مولانا اقبال عمری نے کیا ہے اور وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ الہام وہی اور رزق رب میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں بتائیں دیکھیے وہی تو وہی چیز کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ریولیوشن یعنی اللہ کی طرف سے فرشتہ جب لٹرل کوئی میسج لے کے آتا ہے لٹرل طور پر کہ وہی جو اللہ کا میسج ہے انہی الفاظ میں ہم تک پہنچا تو وہ ہے وہ بالکل لٹرل طور پر یعنی الحمد للہ رب العالمین جو ہے وہ ترجمہ نہیں ہے وہی ہے جو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو ملا تھا اور فرشتوں نے رسول تک پہنچایا تو وہی جو ہے وہ ریولیشن کا نام ہے اور وہی پیغبر کے لیے خاص ہوتی ہے وہی کے معاملے میں پیغمبر اور دوسرے کا کوئی حصہ نہیں دوسرے لوگوں کا حصہ نہیں اس میں وہ صرف پیغبر کے لیے الہام جس چیز کو ہم کہتے ہیں وہ وہی اس کو انگریزی میں کہا تھا انسپریشن انسپریشن لٹرل نہیں ہوتا یعنی معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی الفاظ وہ فرشتے کا نہیں ہوتے لیکن ہم معنی اعتبار سے اس کے ریسیو کرتے ہیں تو وہ ہے الہام تو الہام ہر انسان کو پہنچتا ہے اس کا تعلق سے نہیں علماء میں بہت بڑا درجہ ہے شاہ اللہ دہلوی کا ان کی کتاب ہے انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ الحمنی ربی اللہ نے مجھ پر الہام کیا الحمنی ربی تو الہام جو ہے شاہ اللہ صاحب کو ہوا تھا ان کی خاصیت ہر ایک پہ الہام ہو سکتا ہے الہام بمانا انسپریشن تو یہاں شاہ اللہ نے جو کہا ہے وہ انسپریشن ہی کے معنی میں لیٹر معنی میں نہیں تو شاہ اللہ صاحب کو جس طرح سے الہام بمانا انسپریشن ہوا وہی ہم آپ کو بھی ہو سکتا ہے اس میں ہم سب ہم آپ سب کامن ہے اس میں باقی جو رب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا ذریعہ ہے توسم جب آپ تدبر کرتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کے اندر توسم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ان چیزوں سے عکس کرنے کی ڈرا کرنے کی تو وہی اسی کو رب کہا جائے رزق رب بدریت توسم حاصل ہوتا ہے آپ کو تو کوئی بھی آپ تجربہ گزرے کوئی بھی آپ کو مشاہدہ ہو کوئی بھی چیز آپ پڑھیں تو اس سے آپ کو ایک معرفت کا جو معرفت کا ایک ایک معرفت والی بات آپ کا مائنڈ میں آ جائے تو وہی ہے رزق رب حضرت مریم کو یہی اسی معنی میں رزق رب ملا تھا رسول اللہ کو اسی معنی میں رزق ملتا تھا اور یہ حل صاحب ایمان کے لیے مقدر ہے کہ وہ ان اس کو پیدا کرے وہی یعنی وہی تدبر وہی ایمان وہی توسم تو پھر اس کو رزق رب ملنے لگا تو وہ تو بالکل الگ چیز ہے الہام الگ چیز نہیں ہے وہ ہر ایک کو ہو سکتا ہے جیسے کہ شاہ اللہ صاحب نے کہا کہ ربی اور اس کا رب بھی ہر ایک کو پہنچ سکتا ہے جہاں تک میں نے سمجھا ہے معاملہ یہی ہے پرانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے شاہ نواز ظفر صاحب نے اور انہوں نے لکھا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر تیس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کا دشمن بنایا تذکر القرآن میں اس آیت کے لیے کوئی خصوصی کامنٹ نہیں ہے مہربانی کر کے وضاحت کریں کہ اس آیت میں اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص بےر دعوت لے اٹھتا ہے اللہ کی اللہ کی جو بےآمیر دعوت ہے تو ہمیشہ شیطان کو لوگ کھڑا کرتا ہے اس کو مخالف کرنے کے ہم آپ ہو تب بھی کھڑا کرے گا اور پیغبر تب بھی کھڑا کرے گا شیطان جو ہے اگر لوگ شرک پر ہوں لوگ ملاوٹی مذہب پر ہوں لوگوں نے خود ساختہ کے وجہ میں رکھا ہو اسلام کا تو شیطان آپ کے پیچھے نہیں پڑے گا لیکن جب آپ جو اصلی اسلام ہے جو اللہ کا اتارا ہوا اسلام ہے یعنی جو جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس اسلام کو لے کھڑا ہوں گے تو ضرور شیطان اس کا دشمن بن جائے گا تو شیطان خود تو سامنے آتا نہیں کچھ کھڑا کر دیتا ہے وہ دشمن وہی مخالفانہ باتیں کرتے ہیں بدنام کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں طرح طرح سے اس کو کریکٹر ایسوسیشن کرتے ہیں تاکہ وہ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اس مشن کو یہ یہ بھی پیغبر کی یہ بھی دیکھ پیغبر سنت ہے جو انسان بھی پیغبر کے نمونے پر دعوت اللہ کام خاص انداز میں لے کر اٹھے گا ضرور اس کو دشمن بن جائیں گے لوگ شیطان لوگ کچھ لوگوں کے دماغ میں ڈالے گا کہ اس کو ڈاؤن کرو بس یہ مطلب ہے اس ساتھ مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ڈاکٹر سفینہ تبسم نے بھیجا ہے اجمیر سے اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب basics of the generation community now I think it is our duty to work accordingly for the reform within the Muslims please اس ماشاء اللہ اگلا سوال ہے انس صاحب کا دلی سے اور انہوں نے لکھا ہے کہ داوا work require the same kind of spirit like that of earlier prophets مولانا how can be develop prophetic type of spirit please advise اس دیکھیے یہ کوئی سیریس بات نہیں ہے اس کا طریقہ بالکل سمپل ہے قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا اور اپنا انسٹراسپیکشن کرنا اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا اور جب بھی کوئی بات بتانے والا بتائے تو فوراً سرینڈر کرنا یہ نہیں کہ اپنی روش کو آپ لگے جسٹیفائی کرنے جب بھی کوئی بتانے والا بتائے تو جلدی سرڈر کیجیے اس معاملے میں حضرت عمر رضان کا اتنا زیادہ وہ حساس تھے کہ کئی بار ایسا ہوا کسی نے بتانے نے بتایا تو وہ کہا پڑھتے تھے لولا فلان اللہ کمر یعنی اس کے بتانے کا اتنا بڑا اکنالج کرتے تھے کہ تم نے اگر نہ بتایا تو تو ہلاک ہو گیا تھا لولا فلان اللہ عمر اگر نہ ہوتا تو میں تو ہلاک ہو گیا تھا تو یہ اتنا بڑا درجہ اکنالج کرنے کا جیسے آپ کہیں کہ کوئی بات آپ کو یاد دلائی دے ہاں ہاں, ہاں، ٹھیک ٹھیک کئی میں نے پائے گا ہاں،, ہاں ٹھیک ٹھیک یہ یہ بجرمانہ کلمہ ہے ہاں ٹھیک آپ کہیے سیدھے سیدھے غلطی ہوئی میں کئی لوگوں کو پتا دیکھا کہ جب کوئی غلطی ان کو بتائی جائے تو ہاں،, ہاں ٹھیک ٹھیک میں اس کو جرم سمجھتا ہوں بلکہ یہ بھی کوئی یعنی اتنا کہنا بھی کافی نہیں کہ میں غلطی کئی کا computer blunder blunder it was a جسے حضرت بر کہتے تھے پڑھتا اوور جب تک آدمی کا اسپرٹ نہ ہو اس پر نہ تو مرفت کے دروازے کھلیں گے نہ اس کا انٹلیکچل ڈیولپمنٹ ہوگا اس کو نبیوں والا جو انداز تھا اس انداز پر کام کرنے کی توفیق ملی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر یہ مزاج آئے اکنالج کرنے کا مزاج توجہ سے اکنالج کرتے تھے بغیر اس مزاج کے کوئی اعلیٰ ترقی نہیں ہو سکتی مولانا اگلا سوال آیا ہے پاکستان سے تاریخ بدر صاحب کا اور انہوں نے لکھا ہے کہ I am from Pakistan where if you tell people something about from C P S learning اور literature they always ask who said that I learn here in Pakistan that people are more concerned on who is saying rather than what is being said science management etcetera they only see what is said and not who is saying مولانا صاحب how can I address this issue as this is a major hurdle in spreading C P S message in Pakistan نہیں دیکھیے میجر ہرڈل نہیں مانتا اس کو میں جن لوگوں کے درمیان پہ کام کیا ان کا یہ مزاج ہے اسی پاکستان میں دوسرے بھی موجود ہیں آپ انہیں کے پیچھے کو زیادہ پڑھیں جو آپسیشن میں جیتے ہیں آپسیشن میں جیتے ہیں جو کھلے بائنڈ کے ہیں ان میں ان میں کام کیجیے جیسے میرے پاس پاکستان کے اقسام آئے جو وہاں کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہ تو دیر تک ہمارے پاس رہے بہت زیادہ اتفاق کرتے تھے ہماری باتوں سے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ بہت اچھی ہے لیکن اس میں ایک کمی ہے ایک کمی ہے تو میں نے پوچھا کہ بتائیے کیا کمی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ آپ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد کسی اور کی کتاب پڑھنے کا دیا جی نہیں چاہتا یہ یونیورسٹی کے استاد تھے آپ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد کسی اور کی کتاب پڑھنے کا جی نہیں سکتا تو ایسے بھی پاکستان میں ہے دیکھیے دعوت کا کام جو ہے وہ ایک ہنٹنگ پروسیس ہے ان لوگوں کو ڈھونڈنا جو سیکر ہیں جن کے اندر آبجیکٹیوٹی ہے جن کے اندر اوپننیس ہے جو مطالعہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں فوراً تو ان کو ڈھونڈیے ان میں کام کیجیے کچھ لوگ اس طرح کے بند ذہن کروا لے تو آپ ان, ان کو ان کے لیے دعا کیجیے مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو شری نگر کشمیر سے آیا ہے اور محمد سمی سادات صاحب نے بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ I am a regular reader of Al Risala for the last twelve years with the grace of اللہ اینڈ دعا آف مولانا صاحب I think the writing of مولانا صاحب has change the course of my life as I have got the purpose of my life مولانا صاحب پلیز میک دعا فار می مولانا جو اگلا سوال آیا ہے وہ کانپور سے آیا ہے اور محمد معظم علی صاحب نے بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ I am a very small worker of the mission of C P S I am trying to do all that is possible for me however personally I am feeling to perform the نماز مولانا please pray for me and also tell me how can I devote myself for نماز دیکھیے یہ سوال کی بات نہیں ہے یہ تو آپ کتابیں پڑھیے بس ہماری کتاب ہے سوم و آپ اس کو پڑھیے اور بھی دوسری کتابیں ہیں مطالعہ بڑھائیے تو یہ چیز اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی مولانا اگلا سوال دلی سے ہے شہاب حیدر صاحب کا ہے انہوں نے بھیجا ہے no doubt your teaching is based on نظام مصطفیٰ I appreciate you but I want to know to increase my knowledge is there any Islamic weapon اخلاقی ہتھیار to counter the dangers and threats for true Muslims یہ نظام و سبا کانسیپٹ میرا ہے نہیں میرا کانسیپٹ نہیں ہے یہ تو میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں رسول اللہ نے صحابہ نے تعبیر نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا نظام و سبا یہ تو آج کل بنایا گیا ہے تو میں تو اس ٹرم کو ایک مبتدانہ ٹرم سمجھتا ہوں بدعت سمجھتا ہوں باقی جو بات ہے وہ آپ مطالعہ کیجیے آپ اسٹڈی کیجیے اس سے بات کلیئر ہو جائے گی اگلا سوال کیا ہے مسٹر ایم وائی بھٹ نے دلی سے اور وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ is there any possibility for achieving spirituality outside the domain of Islam is there any possibility for achieving spirituality outside the domain of Islam دیکھیے اسلام کے ڈومین کی بات نہیں ہے یہ آدمی کی اپنی سنسیئرٹی کی بات ہے ایسا نہیں کہ جو مسلمان ہے اس کو اسپیشلی مل جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے ہر چیز کا تعلق بردیک دیکھ ہوتا ہے سنسیئرٹی سے اگر آدمی سنسیئر ہو تو وہ اسٹڈی کرے گا وہ باتوں پر گہرائی کے ساتھ سوچے گا تو پھر دھیرے دھیرے پہنچے گا میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلٹی اور سچائی یہ سیلف ڈسکورڈ چیز ہوتی ہے یہ کوئی ڈومین کی بات نہیں ہے یہ سیلف ڈسکوری کی بات ہے جس کو دلچسپی ہو اسپیشلٹی سے وہ اسٹڈی کرے مطالعہ کرے اپنی سوچ کو ڈیولپ کرے یہی طریقہ ہے مولانا اگلا سوال ہماچل پردیش سے محمد عاشق الہی صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ معرفت کا درجہ سمجھ میں آتا ہے لیکن اتباع رسول اور سنت رسول کا اسلام میں کیا درجہ ہے سنت رسول کا تعلق فضائل سے ہے یا مسائل سے اس کے بارے میں بتائیں ابھی ہے ایک نمبر حدیث پر اور ایک اور نمبر چھپایا قرآن حدیث اس کا عنوان ہے دو پرچے اس کو پڑھیے آپ ابھی دو چار مہینے کے اندر دونوں پرچے چھپے ہیں تو اس میں اس پر تفصیل سے بتائیے اس کو پڑھیے اور پڑھنے کے بعد پھر کوئی نقطہ آپ کلیئر نہ ہو تو وہ سوال کیجیے ابھی چند مہینے کے اندر یہ دونوں مضمون آئے ہیں ایک حدیث پر ہے ایک قرآن قرآن پر دونوں سچ تو یعنی حدیث قرآن پر ہے اور اس کا موضوع یہی ہے اس کو آپ پڑھیے اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے سوال کو دوبارہ لکھیے مولانا اگلا سوال پونے سے ہے اور عامر صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ people often complain about everything in daily life مولانا you have advised advice of in complaint free culture my question is how to develop this complaint free culture دیکھیے کمپلینٹ کس کے خلاف ہوتا ہے انسان کے خلاف ہوتا ہے کوئی سورج کے خلاف تو کمپلینٹ کرتا نہیں کوئی گلیکسی کے خلاف تو کمپلین کرتا نہیں حتیٰ کوئی ٹائیگر اور ایلیفینٹ کے خلاف بھی کپڑے نہیں کرتا انسان کے خلاف تو صرف ایک بات اگر آپ سوچ رہے تو بس ساری کپڑے ختم کیونکہ انسان نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی دی ہوئی آزادی کو استعمال کر کیا ہر اللہ اللہ نے ہر انسان کو آزادی ہے وہ کرے گا جو وہ آپ کو خلاف بولے گا آپ کے خلاف اسے لینگویج استعمال کرے گا کچھ بھی کرے گا جو آپ کو برا لگے تو وہ آدمی جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ کی دی آزادی کے برابر کر رہا ہے تو آپ اس کو شکایت کیوں کرتے شکایت اللہ سے کیجیے وہ تو کرے گا جب اللہ نے آزادی دی ہے تو وہ تو کرے گا اسی لیے قرآن میں بہت زور دیا صبر پر مطلب اس کو صبر کے خانے میں ڈالیے کیونکہ آپ بدل نہیں سکتے قرآن میں صبر کی اہمیت نہیں زیادہ اتنی کہ نماز کی اہمیت ہے اس تعریر صبر وسلام مسلمان نماز تو پڑھتے مسجد جایا کر اور صبر کرنا نہیں جانتے تو جو انسان کی طرف سے آپ کو شکایت پہنچی ہے وہ شکایت آپ صبر کھانے میں ڈالیے کیونکہ وہ ختم ہونے والی نہیں ہے وہ باقی رہے گی اس کو بھلائیے اس کو اوائڈ کیجیے اس کو صبر کھانے میں ڈالیے اور کوئی حل دوسرا ہے نہیں اسی کو پکڑ لیجیے آپ کہ جو کچھ انسان نے کیا ہے وہ اللہ کی دیوی آزادی کے برابر کیا ہے وہ آزادی کوئی آبالش نہیں کر سکتا ہاں کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ آزادی کو آبالش کر سکے تو وہ تو کرے گا جو کرے گا تو پھر اس کو آپ take take it it easy easy کا فارمولہ پکڑیے okay so we will end session thank you